انشاطرافی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آ گیا وہی ہمارا دور جو میں نے کہا تھا کہ قرآن اس دور کی نشاندہی کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں کچھ ایسا پر امید ہو رہا ہوں کہ جتنا زیادہ یہ دور تاریخ ہو رہا ہے اس میں نظر آ رہا ہے امید کی وہ کرن کے شاید وہ دور بہت قریب آ رہا ہے تو جب سنا ان شخص جہاں فضاؤں کے اندر یہ جو پھیلی ہوئی توانائیاں ہیں یہ پھٹ جائیں گی یہ ایٹم کا پھٹنا جو ہے آپ دیکھتے ہیں کیا چیز جب یہ ہو جائے گا وہ یامت رد ہے وہ ہوٹ اور یہ ہوگا خدا کی قانون کے مطابق جو اس نے ان کے اندر رکھا ہوا ہوٹ اس نے ان کو بنایا ہی اس طرح سے تھا یہ تو ہماری کو چاہیے علم کی جو ہم جان نہیں سکے اس کے پیش کریں ایٹم کا ایک ذرہ جس کے متعلق انسان کی لاگنی نے کسی دور میں کہا تھا جزے نہ یا تجربہ یعنی اس درجے تک چھوٹی چیز تو جو پھر سترپ نہ ہو سکے آج یہ کہا گیا کہ یہ غلط چیز ہے یہ چیز جو ہے یہ سترپت ہوتی ہے اور اس کے ستلپ ہونے سے یہ قوت جو ہے آپ کی جو کہا جا رہا ہے کہ تو عرض کے ساتھ ایک آئٹم جو ہے قرضۂ عرض کو بھی تباہ کر سکتا ہے سترپت ہونے کی بات ہے سنا ان سب تک جب یہ سزا میں پھیلی ہوئی تباہ آئیں ستنی بات ہو جائے گی یہ خدا کے قانون کے مطابق ہوگا اس نے ان کو بنایا ہی اسی طرح سے غزل اویلیبل مدت یہ زمین جو ذرائع اتر و رسائل ٹرانسپورٹ کے وغیرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بٹی ہوئی تھی پھیل جائے گی القت معافی ہے نہ تحلق اور جو اس کے اندر مجبور خزانے ہیں نادنیات کے یہ سارے اگننی شروع کر دے گی اور یوں اس کا پیٹ خالی ہونا شروع ہو جائے گا وہ عظمت میں رب دے آ رہا اور یہ بھی خدا کے قانون کے مطابق ہوا ہوگا کہ اس نے اس کو بنایا ہی اسی طرح سے ہے ایک آیا دلیلا اور آگے برا کہ آئیے اور انسان ہونا تک آدمی کا رب دے کا ہم کا پی ہے میں نے ابھی ابھی کہا ہے کہ حق کے نظام تک پہنچنے کے دو راستے وہی کے ذریعے سے اگر آپ اسے لے لیں نہایت آسانی سے کم از کم وقت کے اندر آپ اس سے پہنچ جائیں گے وہی جو میں نے کہا تھا کہ جب آپ وکاس کا کوئی سوال گول یا فارمولے یا فائدے سے نکالیں گے تو یوں نکلائے گا اور اگر اس فارمولے کے ذریعے سے نہ نکالیں گے تو پھر ٹرائل اینڈ ایرر کا طریقہ جو ہے اس کے پیسے چلے گا یہ سیجیے غلط آیا جواب پھر دوسرا طریقہ استعمال کیجیے پھر غلط آیا جواب پھر تیسرا استعمال کیجیے چلتے جائیے چلتے جائیے اس سے بھی ملا کر صحیح نتیجے میں پہنچ جاتا آدمی لیکن کتنا لمبا عرصہ لگتا ہے اور جب کاروائی انسانیت میں اس طرح لمبے پہ پہنچنا ہو تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ راستے میں کتنی کتنی خون کی ٹھنڈکیں پارنی پڑتی ہیں آگ کے دریا وہ کرنے پڑتے ہیں کتنی کتنی عظیم جنگیں ہوتی ہیں کتنی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں خوریزیاں ہوتی ہیں سفاد انگیزیاں ہوتی ہیں اس کے بعد کہیں جا کر صدیوں کے ٹرائل اینڈ ایرر کے بعد یہ بات ان کو کھلتی ہے کہ نہیں یہ بات چاہت تو ہی نظام نہیں ہو سکتا میں نے مثال کے طور پہ یہ کہا اور اگر وہی کا گر جو ہے اس کو لے لیا جائے تو اس کے مطابق بات کی جائے تو وہ فوراً بات سمجھ میں آ جائے دونوں ہی راستے ہیں ایک لمبا ہے پھر مشقت ہے پھر خطر ہے دوسرا چنتا ہوا ہے معمول ہے محفوظ ہے دونوں طریقوں سے آدمی اس منظر میں پہنچ جاتا ہے پھر جو راہوں کے اقبال نے اس کو کسی انداز میں کہا تھا کہ ہر دو امیرے کا رہا ہر دو بندے رہا یہ دونوں ہی امیرے رہا ہیں وہی ہو کی دونوں ہی منزل کی طرف چیزیں چلی جا رہی ہیں آپ کا ہلا نہیں رہا اتنی ہے وہ مختلف ہلوں سے ہو جاتی ہے یہ لے جاتا ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کسی اس وقت نے طے کر دیے کس کے تمام جس زمینوں آتما کو دیکھ کر آم دیا کر یہ عشق کی دست وہ ہے جو وہی کی روح سے آپ کو قانون ملتا ہے قانون لازن فطرت کے قوانین کو آپ ڈسکور کرنے یا انسانی زندگی کے متعلق وہی کے ذریعے سے آپ کو قانون جان مل جائے دونوں قانونوں کی ایک ہی حیثیت ہوتی ہے قانون کی روح سے آپ دیکھیے کتنی تیزی سے انسانیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے لیکن انسان کی دنیا کے اندر جتنے قوانین نافذ ہونے چاہیے انسان وہ نہیں پا سکا اس لیے اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ یہ نہیں تو اپنا نام بنا لیتا یہ نہیں بنایا قرآن دیکھیے کس انداز سے کہتا ہے چیزیں جو ہیں ایٹم کا تسلیٹ ہو جانا زمین کا اتنا پھیل جانا مواصلات کی وجہ سے اس کی سماجوں کا چھپ جانا کہا یہ بھی ایک پروسیس ہے ایٹم کا خاص حقیقت تک پہنچنے کے لیے یا یہ انسان میں نے کہا تھا کہ جب قرآن عال انسان کہتا ہے اس سے مراد وہ انسان ہوتی ہے جو عقل کی روشنی کے بغیر تنہا وہی کی روشنی کے بغیر تنہا اپنی تدیروں سے راستے پہنچنا چاہے اے انسان سننے کا قابل عبارت دے گا تب ہم ملاقی تو بھی مل جائے گا اپنے خدا جا رہے لیکن بڑے ہی پر مشقت راستوں سے جڑے اس کے مقابلے میں اما من اونچیا کے ساتھ ملے گی اور ساودھان تو وہ سادن یہ سی گا اور اس کے برعکس جس کو وہی کے جمنی سعادت کا یہ رابطہ ہاتھ میں مل جائے تو اس کا وقت بڑا آسان ہو جاتا ہے یہ صاحب ہے یہ سیرا یعنی مثال بھی وہی حساب کے سوال کی دے رہا ہے اس کے لیے کا سوال نکالنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جس کا سوال آسان مل جائے اس میں ایگزامینیشن ہال سے یا انٹرویو کے بعد وہ لڑکا آیا کرتا ہے جو صحیح جواب دیتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یعنی کلکا میں تو اہل ہی مشہور ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف تھانتا ہے ڈرتا ہوا چلا آتا ہے ہاں ہاں ہاں میں اتنا درد وہی کی روح سے جو کیجیے کتاب کا کوئی آدمی آسان ہوتا ہے وہ جواب تم نے دیا جانتے ہوئے گھر والوں کی طرف آ رہے ہو یا من اونچی یا کتاب ہی آہ کیا بات کیا گیا ہے قرآن ورا وہ کہ جو ان چیزوں کے لیے مستقبل کی طرف نہیں دیکھتے ہمیشہ نگاہیں پیچھے کی طرف رکھتے ہیں وہ آگے نہیں چل سکتا قرآن نے جہنم کے متعلق کہا ہے کہ وہاں بدترین یہ چیز ہوگی کہ ان کی آنکھیں پہچان کی بجائے بدھی میں لگی ہوئی ہوگی ماضی ساری ڈائریکشن میں مستقبل سارا تاریخ جب گری ہوئی کام سے ذکر کیجیے وہ اپنے اداؤ اجداد کے افسانے آپ کو سنائے بہر میں مائد میں گھوڑے ہم نے اپنے سات دونوں کا کوئی نہ ہو کے ساتھ نام تھا رہی یوگی کا نے من بڑی جیت کی جس کا آواز نانا اس کے پیچھے سے شروع ہوتا ہے کیا اجاز ہے قرآن میں کیا اعجاز کا یا بہت قبول ہے وہ نہیں ہے کہ تباہیاں اسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں وہ تباہیوں کو آواز دے دے کے بلا رہا ہوتا ہے تو کدھر جا رہی ہے یہ ہے تمہارا گھر تباہیوں کو بلا رہا ہوتا ماضی درخشندہ مستقبل سارا تاریخ رجف لا یہ ہے وہ کہ جو اس شرم کی نظر ہو جائے گا جس کا ہے یاد کہ جو سب کچھ جلا کے رات کا ڈھور بنا دیتی ہے ان کا نا کہنا کہ آگے ہی میں دور آئی وہ جانے سے پہلے گھر کے اندر بہت کچھ دہی تو کھجڑی کھا لے جانا بہت خوش تھا وہ اس کے بعد خوش ہوتا ہے یہ اس سے پہلے خوش ہوتا ہے تم نہ جمنا جہوں گا اور سمجھ میں یہ تھا کہ نہیں صاحب یہ جو ہمارے یہاں کی اس وقت لینے کی یہ حالت ہے اتنی بڑی دولت مندیاں اتنی بڑی یہ ساری ہیں نہیں اس میں تبدیل نہیں آئے گا نہیں بالکل بالکل نہیں کبھی ذہن میں بھی ان کے نہیں آتا کہ اس میں تدیر بھی کبھی آئے گا بلاؤ تو بلاؤ بھول ہے ان کی ان سے کہو کہ سن رکھے کیا بات سن رکھیں تم میں ربا اتارا بہی بسی کسی اور کی نگاہ اس سے ہونی ہو تمہاری ان تدبیروں کی اوپر خدا کی نگاہ ہوتی ہے ان کے اوپر وہ جانتا ہے کہ اس میں کہاں کہاں خامیاں ہیں تغیر آئے گا نہ تو تمہارا یہ سورج ہمیشہ کے لیے چمکتا رہے گا نہ ان کی جو راتیں اس طرح سے تاریخ رہیں گے عزیز سننے کے قرآن کیسے سمجھا رہا ہے تغیر آئے گا کہا یہ نہیں سمجھ میں ان کے بات آئی کہا کہ ہاں، نہ تو میں شہادت میں بلاتا ہوں کچھ چیزوں سے وہاں سے بات سمجھ آئے گی فلاح کہا سورج کے جس نہار پہ تھا کتنی بلندیوں کے اوپر تھا کبھی اس کے ذہن میں بھی آپک تھا کہ میں بھی کسی وقت ڈوب جاؤں گا ڈوبتا ہے تو پیچھے اپنی کچھ روشنی چھوڑتا ہے کیونکہ تھے نا کہ صاحب اتنی جلدی پھر کیوں نہیں ہمارے اوپر ہی آتا کہا سورج ڈوبنے کے بعد بھی کچھ عرصے کے لیے شفت باقی رہا کرتی ہے یہ جو ابھی تک ترسی نظر آ رہی ہے اپنے ہاتھ کی یہ ضرور ہے کے بعد لما میں اس کے بعد تم دیکھو گے رات کی تاریخیاں وہ تاریخیاں آ کے ہر چیز کو اپنی قدر میں لٹوڑ دیا کرتی ہیں پاکستان میں مدار ہوتا ہے نہ تم جیسا باریک تم دیکھتے ہو منزل بمنزل چلتا ہوا ایک دن کیسے نہیں پانی بن جاتا ہے آپ دیکھا تم نے نظام کی میں کس طرح سے ان تاریخیوں کے بعد یہ تباہیاں آتی ہیں شہر کی کیسے چاند روشن آتا ہے کیسے منزل و منزل کنزل کو چڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک آیا جلد یعنی وہ تو جہاں پہنچانا ہے قرآن نے ان شہادتوں کے بعد لاتار روز کا گنجنا تب اصن ہم تب اصن بڑی جرین لائف برادران جی ایولیشن کی تھیوری کے مطابق مزرو ارتقا کی روح سے زندگی ایک دیر سننے سے چلی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مراحل سے گزرتی ہوئی منہ پہ انسانیت میں آئی اور یہاں پہنچنے کے بعد مٹیریلسٹک کانسپٹ میں مادی نظریہ حیات نے کہہ دیا کہ بس منتہا ہے یہ یہ سارے کا سارا اتنا لمبا چوڑا سلسلہ جو تھا بس یہاں تک آ کے یہ ختم ہو گیا ہارواری زندگی بے منزل ہے یہ صحراؤں میں گرنے کے لیے کاروبار ہے منزل کو لی یہاں ہم یہ بات قرآن اس کے خلاف ایک نظریہ زندگی دیتا ہے اور وہ نظریہ زندگی یہ ہے کہ جس طرح سے پیچھے سے ارتقا کے تو مانا خود اوپر کی طرف چڑھنا ہوتا ہے نا تو یہ ارتقا جہاں سے چلا آ رہا ہے یہاں تک جو پہنچا ہے تو یہ آخری منزل نہیں ہے یاد رکھو نہ قبل کا ہم سبقن ہم انسان کو اسی طرح سے منزل ب منزل طبقن طبقن درجہ کن درجہ کر کے بننا اوپر کے ہاتھوں پہ اگائیں گے اس میں تو ابھی بڑے مناظر اور طے کرنے ہیں یہ رقبہ یہ شاہ سوار اس کا ترجمہ کیا جائے گا استعمال ہوتا ہے شاہ سوار مرکز جاتے ہیں نا گھوڑے کو شاہ سوار انسان کی ارتقائی مناظر کے لیے جنوب کے مقابلے میں اس کو گھوڑے کا سوار کہنا پھر وہ سواریوں والا اس قسم کا وہ اس کو بطور نصاب میں پڑھائیں گے تو پھر یہ باتیں پتا چلیں گی یہ کیا کیا گیا ہے سبق کا لفظ کیوں عربی زبان میں تو دوسرے لفظ اس کے لیے آ سکتے اور کا نام سبق ہے سائنس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اڈیپٹیبلٹی ٹو انوائرمنٹ زندگی کے تحفظ کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اڈیپٹیشن اس کے ساتھ یہ ہو ایک جو ہے اس میں جب یہ پوری طرح سے اڈیپٹیشن ہو جائے اس کے بعد پھر وہ وہ فکس میں سے جو ثابت ہوتا ہے وہ سروائو کرتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے یہ مطابقت جو ہے یہ ضروری چیز ہے قرآن نے لفظ و انتخاب کیا ہے تبکن ان تبکن کہ ایک اسٹیج کے اندر جب یہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے اندر پھر یہ اس قسم کی توانائی پیدا ہوتی ہے لطر کو بننا تو وہاں پھر گاٹ نہیں جاتا اس کے بعد یہ اوپر کی طرف کرتا ہے پھر اس تیز کے اندر جا کے مطابقت پیدا کرتا ہے تو پھر اور اوپر چلا جاتا ہے ہاں، پیچھے سے بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ آخری اسٹیج نہیں ہے انسان کی اس نے تو مرنے کے بعد بھی یہی کچھ جاری رکھنا ہے سلسلہ تبکن نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے دیکھتے نہیں ہوں کہ پہلے پہلی رات کا ہلال کس طرح سے اس طرح سے اپنی منازل طے کرتا ہوا محض کامل بن جاتا ہے وہاں پھر یہ صورت ہے کہ اس کے بعد تو گھٹنا شروع ہوتا ہے لیکن جب یہ محل کامل بنے گا تو یہ گھٹے گا نہیں یہ اس سے اور آگے بڑھے گا لیکن اس کے لیے ستاروں سے آگے جہاں اور نہیں ہے وہ اس آسمان سے کسی دوسرے آسمان پہ جا کے پھر چمکے گا تو ہوں آج میں لونا کیا بات ہے کہا اس قدر واضح حقائق و دلائی کے بعد انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس قسم کی بات بھی نہیں مانتے مانا تو انہیں کیا بن گئی گیا مذہب قرآن ہم ان قرآن لاگت یورون اس قسم کے ان کے سامنے قوانین پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کرتے ان کے سامنے نہیں جھکتے عجیب چیز قرآن کی قیمت اس لیے ہے کہ اس کی ہدایت کی جائے یس دوں اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اسے پڑھا اس لیے جاتا ہے اسے سمجھا اس لیے جاتا ہے ورنہ جراطرا عزیز اگر اس کو بغیر سمجھے کہ پڑھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں لا یس اس کے سامنے کرے تو تین کام نہیں کرتے دین تھا یہ قانون کی ہدایت مذہب نے کہا ہم پہنچ گئے بازو سنی آپ کو پتا قرآن شریف کے نسخوں میں بعض جگہ مارجن کو ہوا ہوتا ہے آج کل کا ہوتا ہے نا تو یہ مقام ہوتے ہیں کہ کہا یہ گیا کہ قرآن جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے قوانین کی اکایت اختیار نہیں کرتے اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں کہ قرآن پڑھتے ہوئے جب جس مقام پہ پہنچو ہو تو قرآن ادھر رکھتے ہو تو وہاں سنٹر کر دیتا اور پھر بل اللہ جنہ غزل دونوں لے آیا تو پھر اگے سے چل یہ قرآن کا حکم جو تھا اس میں تو گم ہو گیا نا پیدا کر لیا کیا ہو گیا ہے ان کو کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے ان کو کہ اس قسم کے ضوابط سامنے پیش کیے جاتے ہیں سجدہ نہیں کرتے اور اس نے تو خود پھٹکار کے رکھ دیا اس قسم کا مفہوم دینے والوں کو اگلی بلندہ دینا کا روم کرنے سجدے کے مقابلے میں تجزیب آ گئی سجدہ نہیں کرتے تقویر کرتے ہیں تو تصدیق کرنے کا نام ہو جائے گا ذرا کرانے کی سجدہ اور تصدیق میں بھی مصدق اس کو کہتے ہیں جو کسی کسی قانون کو کسی فارمولے کو کسی اصول کو سچ کار دکھائے یاد رکھیے گا مصدے کا جواب ہے نا جگہ ہے قرآن نے کہا ہے کہ یہ دعوے تو ہر جگہ ہی تھے سچ بولا کرو جھوٹ نہ بولا کرو چوری نہ کیا کرو وہ مان تھا یہاں ایک عملی نظام دیا جائے گا جس میں یہ ساری چیزیں سچ ہو کے آ جائیں گی تمہارے سامنے جرم نہیں جرم کے محرکات کو قرآن دور کر دے گا اس دور کے اندر کوئی چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پائے گا اسے تصدیق یا پھر وہ سوال پیدا ہوا کہ صاحب یہ کون لوگ ہیں قرآن پڑھتے بھی ہیں یوں سیدا بھی کرتے ہیں جھکتے نہیں ہیں تقریب کرتے ہیں اب اس کے بعد جیسا قرآن کا انداز ہے وہ تو بات تو مب ہم رکھتا ہی نہیں ہے اس کے بعد وہ بتاتا خود ہے یہ کون ہے تاکہ تم اپنے ذہن سے فیصلے نہ کر لو کہ یہ کون ہے تمہیں عزیزان اور پھر وہی بات مستقین سے بات شروع ہوئی تھی نا یہ کون ہے ولہ عالم یو رونا اور خدا جانتا ہے کہ وہ کون ہے تم میں سے جو سب کچھ سمیٹ کے اپنی ایک بکری میں ڈالتے ہو اور پھر کٹ کے منہ باندھ لیتے ہو اس کے اوپر یہ ہے وہ برادر کیا بات ہے اس کی کوئی بات بھی ایسی ہے جو کا مبہم رہنے دے خدا کا کلام ہوا مبہم رہنے دے یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی کیفیت یہ ہے وہاں ابرار ہم نے کہا تھا کہ کشادگی ہونی چاہیے ان کی تعلیم یہ کیفیت ہے یہ ہوا کہتے ہیں تھیلی میں ڈالنے کے بعد کف کے باندھ دینا اوپر سے یہ وہ لوگ ہیں تو ان کے متعلق کیا ہوگا فبشکر ہم بے عذاب علیم ایران کا ان کے سامنے کہ یہ یوں نہیں چل سکے گی بات اور آئے گا کہ جس میں اس کا نتیجہ بڑا درد انگیز تباہیوں کا آزاد ہوگا بچے گا کام سندر ہوں عامر ہوگا ہاتھ وہ جو ان کے مقابل میں اب آئے نا یہ جو ان اصولوں کی صداقتوں پر یقین رکھیں گے اور وہ کام کریں گے جس سے ان کی اپنی صلاحیتیں بھی مسئلہ نما پائے باقی انسانوں کی صلاحیتیں بھی نہیں اس کے لیے فیلی کی گرہ کھولنی پڑے گی انصاف کے تو معنی یہی ہوتے ہیں گرا کرانے میں جس کے معنی ہم نے خرچ کرنا کر دیا وہ اس قسم کی نیانی کو کہتے ہیں جس کے دونوں سرے کھلے ہوئے ہوں کیا بات ہے ہر نیانی وہ ہوتی ہے جس کا ایک سرا کھلا ہوتا ہے روپیہ ڈالنے کا نکلنے کا راستہ بند ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ و صالح والے وہ ہیں جن کی نیاانیاں اس قسم کی ہیں کہ جن کے دونوں منہ کھلے ہوتے ہیں ڈالنے والا بھی نکلنے والا بھی یہ ہمارے سوالے والے ہے لہم اجرم ان کے لیے ہے یہ جتنی بھی زندگی کی کچھ سر سرفرازیاں ہم نے کہی ہیں یہ ان کے لیے ہیں اور پھر قرآن ہے پھر وہ ذہن میں بات آئی کہ کیا یہ بخشیش ہوگی خدا کی یہ عطائے خدا بندی ہوگی جیت مانگنے والی قوم ایسے ہی مانگ کے کھانے اوسے ہی مانگ کے کھانا مانگ کے کھانے والے میں جن عادت آ جائے وہ کبھی بھی نہیں کما کے کھاتا وہ جنت بھی منگ نہیں لینا احسان لینا اس کے نزدیک کچھ بات ہی نہیں عزیزان من میں جو کہا کرتا ہوں کہ جب اس قسم کا خدا کا تصور سامنے آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ کبھی یہ حقیقت کے منتظر نظر آنے باتیں مجھے جس کا جی چاہتا ہے یہ سب کچھ انہیں ملے گا اجرم غیر و ممنون اس کا احسان نہیں ان کے اوپر سے ہوگا کا وہ تو اجر ہے وہ تو ضروری ہے وہ تو مزدوری ہے احسان نہیں ہوگا اور بدقین کے معاشرے میں عزیزہ نے من آپ نے دیکھا ہوگا خون پسینہ ایک کر کے مزدوری کرنے والا شام کو اس طرح سے آ کے اپنی مزدوری مانگتا ہے جیسے بھیک مانگنے والا فقیر ڈرتا ہوا میاں صاحب کے سامنے نہیں جاتا ہلتا ہوا پیچھے کھڑا ہوتا ہے بچے بھوک سے مر رہے ہیں شام ہو گئی ہے گھر میں دیا نہیں ہے دن بھر محنت کی ہے آگے اپنی محنت کا معاوضہ اس نے لینا ہے آگے کھڑا اس طرح سے ہے جس طرح سے کہ وہ بھوک مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اب وہ تو وہاں سے اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ پھر تو نہیں ہے یعنی جب آپ کو فرصت بھی اس وقت اسے بھوک لگنی چاہیے دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے فرصت نہیں ہے پھر اس کے بعد اگر وہ کرنے نندا میں رہا پاؤں ہے یا جیل گرانا ہے یا روکتا ہے مزدوری اپنی لینے کے لیے جس کا کام اس نے کیا تھا تو پھر یوں پھینکا جاتا ہے اس کی طرف جیسے خیرات کا ٹکڑا دیا جاتا ہے یہ خدا اس کے ہاں کی جنت ایسے نہیں ملتی نہ تو وہ مفت میں خراب کی طرح ملتی ہے نہ ہی جب ملتی ہے تو اس کا احسان کرا جاتا ہے رحم غیر و ممنون دو ایمانے اس کے ہو جاتے ہیں غیر منقطع بھی ہوتا ہے اس کے معنی کہ جن میں انت نہیں ہوتا جب تک وہ یہ کرتے رہیں گے یہ کچھ ہوتا رہے گا اور غیر و ممنون کہ جس عزر کو دینے سے معاوضے کو دینے سے ان کے سر پہ احسان نہیں تو کیا جائے گا وہ تو آدمی مزدوری کا معاملہ لیں گے پورا ان کے آج تک سورت برادرانی عزیز ختم ہوئی ہم اس کے بعد آئندہ آئندہ ہر بروز پچاسویں سورت سے آئندہ درج لیں گے ربنا تقبل تقابل کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم